وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون اور آپ کی قوم اس کی तकजीब کرتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں तुम پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا اور جب آپ اے نبی ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیے یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیے اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی باس پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا اور لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے شاید کہ وہ احتیاط کرنے لگیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے تکذیب نہیں اطاعت اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ کی قوم قریش نے اے نبی قرآن کو جھٹلایا حالانکہ اس کے سوا کوئی دوسری چیز حق نہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا کوئی حفیظ اور ذمہ دار نہیں ہوں جیسا کہ فرمایا اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے نہ مانے یعنی میرا فریضہ تو صرف تبلیغ کر دینا ہے اور تمہارا کام سننا اور اطاعت کرنا ہے جو میری اطاعت کریں گے وہ دین و دنیا میں سرخرو ہوں گے اور جو مخالفت کریں گے وہ دونوں جگہ بدبخت رہیں گے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہر بات کے لیے ایک معین وقت ہے اور ہر خبر کے لیے ایک وقوع ہے اگرچہ کچھ عرصہ بعد ہی صحیح جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ عرصہ بعد تم کو اس کا پتہ چل جائے گا اور فرمایا لکل اجل کتاب یہ تحدید اور وعید اکبر ہے اسی لیے فرمایا کہ عن قریب تم اس کو جان لوگے مذاق کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھنے کا حکم قول باری یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ یعنی جب آپ اے نبی ان کفار کو دیکھیں کہ تکذیب اور استحضاء کے ساتھ ہماری آیتوں میں بحث کر رہے ہیں تو آپ ان سے روگرداں ہو جائیے حتیٰ کہ وہ کوئی دوسری باتیں کرنے لگیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ مل کر نہ بیٹھنا مراد یہ ہے کہ امت کا ہر ہر فرد ان مقدبین کے ساتھ نہ بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تحریف کر دیتے ہیں اور اس کے صحیح اور ظاہر مفہوم پر اس کو قائم نہیں رکھتے اسی لیے صحیح حدیث میں وارد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لیے قابل معافی قرار دیا گیا ہے خطا اور نسیان سے کوئی کام کرنا یا مجبور ہو کر کرنا اور اسی چیز کی طرف اس قول پاک میں اشارہ ہے کہ کتاب میں تم کو بتلا دیا گیا ہے کہ جب تم معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور استحزایہ نے مذاق کیا جا رہا ہے تو ان کے پاس سے اٹھ جاؤ حتیٰ کہ ان کا موضوع سخن بدل جائے ورنہ تم بھی نے مذاق کرنے والوں میں سمجھے جاؤ گے اور انہی کے برابر ہو جاؤ گے اور اللہ کا فرمان وما الدین یتقون من من شیء یعنی جب آپ اے نبی ان کے پاس سے ہٹ گئے اور ان کی ہم نشین نہ رہے تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی اور ان کے ساتھ شمولیت گناہ سے محفوظ ہو گئے اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے اس کا یہ مطلب پیش کیا ہے کہ اگر وہ کفار تنقید سے آیات کی کوشش میں لگے ہیں تو اب آپ پر اے نبی کوئی ذمہ داری نہیں جب تک کہ آپ نے ان سے اجتناب اور اراض کر لیا ہو اور دوسرے علماء اس کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ اگر تم لوگ ان نالائقوں کے ساتھ بیٹھو بھی تو ان کے اس استحضاء کی ذمہ داری تم پر عائد نہیں اور گمان کیا ہے کہ یہ آیت سورہ نساء مدنیہ کی آیت سے منسوخ ہے اور وہ آیت یہ ہے ان نقم ادم مثلحم یعنی ایسی صورت میں تم بھی ان جیسے ہو گئے یہ توضیح آیت و الدین تقون سے متعلق تھی یہ مجاہد و سدی اور ابن جریج رحمہ اللہ وغیرہ کا قول تھا ان کے اس قول کی بنا پر قول پاک ولیکن ذکر لعلہم یتقون کا مطلب یہ ہوا کہ لیکن ہم نے تم کو ان سے ایسی صورت میں اعراض کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انہیں تنبیہ و نصیحت ہو جائے شاید کہ آئندہ وہ اس سے محتاط رہیں اور پھر اعادہ یعنی دوبارہ ایسا نہ کریں